خبر نہیں ہوتی تو اللہ تبارک کو بھی پہلے سے خبر تھی انہوں نے بھی اللہ کو کیا دے دی ہے بات سمجھ یہ تھی لکھا ہے تمہارے بات کہیں ول مراد من الام الخبار ہو ول مراد من الام یہاں اے سے مراد اخبار ہے المانی خبر دے رہے ہیں ہم آپ کو کہ نہیں ہے ہم میں سے کوئی مدعی اس عقیدے کا اب ہم نے یہ عقیدہ چھوڑ دیا ہے نفی شفاعت قہریہ نفی شفاعت قہریہ اور گم ہو جائیں گے ان سے وہ ہستیاں جو تھے پکارا کرتے تھے ان کو قبل و آج سے پہلے جانی یعنی دنیا میں آج سے پہلے جانی یعنی دنیا کے اندر وزن اور یقین کر لیں گے اور بیمانہ یقین ہے بوقت ان حالات کے ان حالات کے یقین کر لیں گے کہ نہیں ہے وقت ان کے میں محسن کوئی بھاگنے کی جگہ محیث پر بے مان محرب بھاگنے کی جگہ نہیں ہے ان کے لیے کوئی بھاگنے کی جگہ میرے میں پیچھے بھی سمجھایا ہوں کالو ذلو اور میں پر آج پھر عرض کر رہا ہوں ضلع جن ہستیوں کو مشرق پکارتے ہیں وہ دو قسم ہیں کتنی قسم ہیں ایک قسم تو وہ ہیں جو وہ نیک لوگ تھے اللہ والے تھے مبحد انسان تھے وہ شرق پر راضی شرق پر راضی ان کے مرنے کے بعد ان کی مرضی کے خلاف لوگوں نے ان کی عبادت شروع کر دی وہ بزرگ تو ہوں گے جنت کے اندر کہاں ہوں گے یہ ظالم جہنم میں ہوں گے وہ بزرگ جنت میں ہوں گے اس لیے کانو من قبل ان سے وہ ہستیاں گم ہوں گی سمجھ رہے ہو اور دوسرا قسم وہ لوگ جو خود بھی وہ شرک سے دائی تھے دنیا کے اندر جب زندہ تھے تو وہ شرک کی دعوت دیا کرتے تھے گمراہ گمراہ کن پیشوا اور باغی مولوی اور پیر یہ لوگوں کو شرک سکھاتے ہیں یہ بےمان بھی جہنم میں پڑے ہوں گے لیکن چونکہ ان کا گناہ بڑا ہوگا ایک دلال کا اور ایک اضلال کا اس لیے ان کا طبقہ اور ہوگا اور وہ جو مشرق ہوں گے ان کا ایک گناہ ہوگا فقط زلال کا اس لیے وہ اور طبقے میں ہوں گے کیا سمجھ رہے ہو جو ان کے معبود خود گمراہ تھے اور مشرق تھے پدو دائی شرک تھے ان کا گناہ چونکہ زیادہ ہوگا دوہرا گناہ ہوگا ایک دلال کا اور ایک اضلال کا وہ اور طبقے میں ہوں گے اور یہ جو مشرق ہے کیونکہ ان کا ایک گنا ہوگا فقط دلال کا کہ خود گمراہ ہوئے یہ اور طبقے میں ہوں گے اس لیے ذلہ یہ دونوں مل کر سمجھ رہے ہو معبودان باطلا یا بزرگان دین ہیں یا مشرقین ہیں اگر بزرگان دین ہے تو وہ کہاں ہوں گے جنت میں اگر وہ خود بھی مشرق ہے تو وہ کہاں ہوں گے لیکن سب کا مختلف ہوگا اس لیے ہو رہا ہے اور دوسرا معنی جو اصل معنی ہے وہ یہ کہ گم ہو گئے ان سے یعنی مدد نہیں کرے پڑے ہوں گے وہاں لیکن مدد نہیں کریں بس حضرت پنکھے چلا دیں جو تک دروازے کھول کھلائے ہیں اب چوتھا شکوا آ رہا ہے کتنا شکوا ہے چوتھا سمجھا پہلا شکوا کیا تھا آرد اکثر ہوں فام لا قرآن سنتے نہیں دوسرا شکوا کیا تھا دوسروں کو منع کرتے ہیں لا تسماؤ تیسرا شکوا کیا تھا اگر کبھی متاثر ہو جائے تو اعتراض شروع کر دیتے ہیں اب چوتھا شکوہ اس سے بھی ترقی ہے کہ ان کو سمجھایا پیغمبر نے سمجھایا جتنا بھی تبلیغ کی لیکن یہ غیر اللہ کی پکار سے تھکتے ہی نہیں ہیں غیر اللہ کی پکار سے تھکتے نہیں ہیں بس رات دن پکار رہے ہیں پکار رہے رہے سمجھ ہو یہ تو ماقبل کے ساتھ رکھتا ہے اور ترقی میں نے بیان کر دی لالچ عمل انسان والی آیت کے دو مطلب ہیں کتنے مطلب ہیں ایک مطلب جو بقیہ کرام نے بیان فرمایا ہے اور ایک مطلب وہ جو حضرت مولانا نے ذکر فرمایا ہے دوم میں عرض کرتا ہوں سمجھا سر <coughs> اب پڑھو مانا کرو ذرا لا لاجس امل انسان شکوا رابع لکھا ہوا ہے یہ تقریر میں دو بعد میں کروں گا مولانا والی پہلے دفیہ مفسرین کی تقریر کر رہا ہوں لا جیسا کراؤں ہوگا مرد اول شدت ہرس مرد اول انسان کی پہلی بیماری اس کے اندر حرف ہے مشرق کے اندر مومن مبحد جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے جو کچھ مل گیا وہ لے لیا اللہ کو پکارتا رہتا ہے لیکن مشرق جو ہے اس کی زندگی دنیا والی ہے اس لیے وہ رات دن مانگنے میں لگا رہتا ہے نہیں تھکتا انسان ال انسان کے نیچے لکھا ہوگا الکافر ازم عالم جی۔ کافر از مال نہیں تھکتا انسان کافر من دعا الخیر مانگنے ترقی دنیاوی سے بولو صحیح مانگنے ترقی دنیاوی سے خیر دنیاوی ترقی دنیاوی کو مانگنے سے تھکتا ہی نہیں ہے وہ ان مسا شد ہو نمبر دو چلتا ہے ہاں اللہ پر ظالم کو برے گمان ہوتے ہیں مشرق کو اللہ پر یقین نہیں آتا بزرگوں پر یقین آتا ہے اللہ کے بارے میں اس کے برے گمان ہوتے ہیں اور اگر پہنچے اس کو کوئی شر تکلیف پہنچے اس کو شر پہنچے کا کیا مانا ہے سمجھا کہ وہ مصیبت جو اس نے اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ یہ ختم کر دے وہ مصیبت ختم نہیں ہوتی بلکہ بدستور قائم رہتی ہے وہ مصیبت جو ہے وہ بدستور قائم رہتی ہے اور اگر پہنچے اس کو شر سمجھا مساشل کہاں ہے اچھا اور اگر پہنچے اس کو تکلیف فجا سن قنوت خیال کرو ذرا مانے کا فجا سن قنوت بس آس توڑ بیٹھتا ہے نا امید ہو کر آپ توڑ بیٹھتا ہے نہ امید ہو کر نہ امید ہو کر آپ توڑ بیٹھتا ہے اور امید ختم کر بیٹھتا ہے کہتا ہے مجھے یہاں سے کچھ بھی نہیں ملے گا میری طرف دیکھو یہ سلجاد لفظ جو انوس کا کوئی فرق ہے یا نہیں ہے بعض علماء نے فرمایا ہے کہ ان کا کوئی فرق نہیں ہے یہ دونوں لفظ جو ہے یہ مترادف ہے مانا ایک ہے لفظ مختلف بات سمجھیں گے لیکن دوسرے علماء فرماتے ہیں نہ ان کا فرق ہے فرق کیا ہے یاس کا تعلق قلب کے ساتھ ہے کس کے ساتھ ہے اور انو کا تعلق جوارے کے ساتھ ہے کس کے ساتھ ہے اب طرف کو میں سمجھا دوں گا ایک آدمی کسی کے پاس دوسرے کے پاس کام بھی جاتا ہے کام جاتا ہے تو اگلا آدمی کہتا ہے میں تیرا کام نہیں کر سکتا بس جا تو یہاں سے میں تیرا کام نہیں کرتا میں کر سکتا تو اس جانے والے کے دل میں نا امیدی پیدا ہوگی نہیں ہوگی اس کو کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں پھر وہ جو واپس آئے گا نا موڑ کر اس کے مکان سے تو یہ واپس آ جانا یہ کیا ہے قانون ہے یہ کیا ہے جات کا تعلق قلب کے ساتھ ہے پنچ کا تعلق اس کے ساتھ ہے جوارے کے ساتھ ہے دل میں نا امید ہو جانا یہ یہ اوسم ہے پھر واپس آ جانا آنا اس کے قریب نہ جانا یہ کیا ہے قانون انوم ہے سمجھ آئیے بات ہے نا تمہارے پاس ہاں, ہاں۔

ہر کام کر دیا نا پر لکھا ہوا ہے کہ یاس کا تعلق کس کے ساتھ ہے اور کروت کا تعلق جوارے کے ساتھ ہے اور اگر پہنچے اس کو تکلیف تو بس آس توڑ بیٹھتا ہے نا امید ہو کر آس توڑ بیٹھتا ہے نا امید ہو کر والا ان ازب ہو رحمتن مرد مرد غایت کبر و شرک سن بروشن اور البتہ اگر چکھائیں ہم اس کو اور البتہ اگر چکھائیں ہم اس کو چاہ چکا منا رحمت اپنی طرف سے سمجھا سی بات تکلیف سے جو پہنچی تھی اس کو تکلیف کے بعد ہم اس کو رحمت دیتے ہیں لقول اب لقول قول باطل نمبر اول کبر جو ہے نا اس کے دل کے اندر کبر کی وجہ سے تکبر کی وجہ سے بول رہا ہے لجکول البتہ ضرور کہتا ہے ہاضا لی یہ نعمت تو میرے لیے ہے یعنی میں اس کا مستحق تھا میں اس کا کیا تھا ہاں مجھے اللہ نے جو دی ہے تو کیا ہوا میں مستحق ہوں اس کا <coughs> حقدار ہوں میں ہاضا لی یہ نعمت میرے لیے ہے یعنی میں اس کا مستحق ہوں ہاگا علی کا معنی لکھا ہے اے استحق ہو بے عملی اے استحق ہو لکھو اللہ نے استحقاق لکھا ہوا ہے استحق ہو بے عملی اے بعملی خازن کا حوالہ لے لو خازن مفسر خازن کی عبارت ہے کرو مانا البتہ کہ نہیں لگتا ہے ضرور کہ یہ میرے لیے ہے یعنی میں اس کا مستحق ہوں اپنے عام والے کی وجہ سے وما آگوں نسخا آتا قول باطل نمبر دوم نمبر دولے نمبر دو ایسا تکبر کرتا ہے کہتے ہیں جو ملا مولوی کہتے کیا مت ہے جی کوئی کیا مت نہیں ہے دوبارہ زندہ ہونا نہیں ہے ازن آتا اور نہیں گمان کرتا میں قیامت کو قائم ہونے والی بڑا ار تو قول سوم باطل لکھا ہے اور حضرت یہاں اور لام کسمیا ہے یہ موبائل کا لام کسمیا یہ موبائل کا اول ہے کیا ہے موبائل کا کر لام کسمیا بول رہا ہے اور البتہ اگر پھر آ گیا میں طرف اپنے رب کے انا پر یہ دوسرا موبائل کا ہے بے شک میرے لیے دہو تیسرا موبائل کا ہے اس اللہ کے ہاں یعنی <clears throat> ہاں یعنی اس اللہ کے ہاں لل حسنا البتہ بھلائی ہوگی کیا ہوگی بھلائی ہوگی میرے لیے وہاں لام کسمیا انا تحقیقیہ این قرب کے لیے ہے یہ سارے موبائل ہیں البتہ اگر پھیرا گیا میں طرف اپنے رب کے تو بے شک میرے لیے اس کے ہاں لل حسنا البتہ حسنا ہوگی سمجھ رہے ہو بھلائی ہوگی فلاں الب الدینہ کا پتہ البتہ ضرور خبر دیں گے ہم ان لوگوں کو جو کفر کرتے رہے حقیقت ان اعمال کی جو وہ کرتے رہے اور البتہ ضرور چکھائیں گے ہم ان کو عذاب بہت گندا اور سخت یہ تقریر ہے حضرت بقیہ مفسرین کرام کی رام کی جو میں نے عرض کی ہے مولانا رحمہ اللہ فرماتے میں تو دیکھو مولانا فرماتے ہیں کہ کافر اور مشرق جب اس کو کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو پکارتا ہے بزرگوں کو کن کو پکارتا ہے بزرگوں کو پکارتا ہے کام تو کرنے والا ہے نا اللہ جب کام نہیں ہوتا تو پھر بزرگوں سے نا امید ہو جاتا ہے نہیں ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے سمجھا قدرتی بات ہے موحد کی دوستی اپنے پروردگار دگار کے ساتھ جو ہے وہ بغیر اور لالچ کے ہے موحد کی دوستی جو ہے وہ بغیر اللہ پاک اگر کچھ دے دیتا ہے تب بھی وہ نماز پڑھ رہا ہے اگر کچھ نہیں دیتا تب بھی نماز ایسا ہے نہیں اللہ دین اضا سوابت ہوں مفتی اینا بچہ مر گیا تب بھی وہ نماز پڑھ رہا ہے بچہ پیدا ہو گیا تب بھی وہ نماز پڑھ رہا ہے ہاں جی اللہ نے اولاد دی ہے تب بھی نماز اور روزہ کر رہا ہے اور اگر اولاد نہیں دی تب بھی وہ نماز روزہ کر رہا ہے مبحد کی دوستی اپنے پروردگار کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے بغیر کمے اور لالچ کے اور دینی دوستی ہوتی ہے اللہ ہم سب کو نصیب ہو مشرق کی دوستی جو اپنے معبودوں کے ساتھ ہوتی ہے وہ تمے والی ہوتی ہے کون سی ہوتی ہے ہاں، تمام پورا ہوا تو دوستی ہے تمام پورا نہ ہوا تو دوستی ختم اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے بزرگوں کو پکارتا ہے سمجھا مراد پوری ہونے کے لیے پکارتے پکارتے مراد پوری ہوگی تو ٹھیک ہے نہ ہوئی تو نہ امید ہو جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے اچھا پھر جب اللہ مہربانی فرماتے ہیں اور کام ہو جاتا کہتے ہاں حضرت صاحب نے مہربانی فرمائی کس نے مہربانی فرمائی ہے حضرت صاحب نے مہربانی پھر نسبت ان کی طرف کرنے لگ جاتا ہے بزرگوں کی طرف اب مانا کرو اس طرح لا یس امول انسان ہو شکوا رابے ہے نہیں تھکتا انسان کافر مشرق من دعا الخیر مانگنے خیر سے اے من میں اے لکھا ہوا نہیں لکھا ہاں اسلام سے اور بتوں سے اور اپنے معبودوں سے مانگنے سے وہ تھکتا نہیں آئے وہ ان ہو اور اگر پہنچے اس کو تکلیف تو بس آس توڑ بیٹھتا ہے نا امید ہو کر اے الفنا میں لکھا ہے نہیں لکھا اے منل نہیں لکھا لکھو لکھو ہمت کرو یہ اس اور نا آس توڑ بیٹھتا ہے نا امید ہو کر کس سے نا امید ہو جاتا ہے بتوں سے اور اپنے بزرگوں سے نا امید ہو جاتا ہے اور البتہ اگر چکھائیں ہم اس کو رحمت اپنی طرف سے بعد تکلیف کے جو پہنچی ہے اس کو کہنے لگ جاتا ہے البتہ ضرور کہتا ہے ہا گالی یہ میرے لیے ہے میں اس کا مستحق تھا میں نے تو فلاں بزرگ کی منت دی ہے فلاں بزرگ کے نام پر کالا بکرا دیا ہے فلاں پیر کے قبر کا جھاڑو کیا ہے پیر معروف سواری کی گیارہویں دی ہے میرا کام کیوں نہ ہوتا جی میرا تو کام ہونا تھا بزرگوں نے مہربانی فرمائی ہے میرا کام کر دیا ہے سن رہے ہو پھر یوں کہنے لگ جاتا ہے البتہ ضرور کہتا ہے کہ یہ میرے لیے ہے میں اس کا مستحق ہوں اور نہیں گمان کرتا میں کیا مت قائم ہونے والی اور البتہ اگر پھیرا گیا میں طرف اپنے رب کے تو بے شک میرے لیے اس کے ہاں لل حسنا البتہ بھلائی ہوگی اچھائی ہوگی حسنا کیوں ہوگی جانی یعنی میرے حضرت صاحب مقصود تک پہنچا دیں گے نہیں لکھا ہوا ہاں لکھو لکھو حوصلہ سے نیچے یعنی میرے حضرت صاحب مجھے مقصود تک پہنچا دیں گے سمجھا سی فلاں نبے انا پتل پتہ ضرور خبر دیں گے ان لوگوں کو جو کفر کرتے رہے حقیقت ان اعمال کی جو وہ کرتے رہے اے شرکیہ کفری یا اعمال جو وہ کرتے رہے اور جو یہ سمجھتے رہے کہ اللہ راضی ہے ان کی حقیقت بتلا دیں گے اور البتہ ضرور چکھائیں گے ہم انہیں اذان اور گندا وغیرہ ازام نا لانے زجر ہے اور جب انعام کرتے ہیں ہم اوپر کسی انسان پہ احسان کرتے ہم کسی انسان پر آردا منہ موڑ لیتا ہے اعراض کرتا ہے کس بات سے یعنی شکر کس بات سے اپنی شکر شکر کرنے سے سمجھا بنا جانے گئی اور موڑ لیتا ہے اپنی کروٹ اور موڑ لیتا ہے کروٹ یہ جاننے کو کہتے ہیں مثال کے طور پر کوئی آدمی تمہارے پاس کام آیا تو تم کیا کرتے ہو اس کو کہتے ہو میں تیرا کام نہیں کرتا تو تم کروٹ پھیر کر سیٹ دے کر چلے جاتے ہو ایسا ہوتا نہیں ہوتا تو پہلے کروٹ دی جاتی ہے پھر پیٹ دی جاتی ہے نہ آب جانے بھی یہ کنایا اس بات سے کہ وہ اعراض کر جاتا ہے نہ آب جانب ہی اور موڑ لیتا ہے اپنی کروٹ کو اپنی کروٹ موڑ لیتا ہے پھیر لیتا ہے اپنی کروٹ کو حضرت نہ آب جانب ہی پرچر کا ہے کنا یا نفس ہی نفی کنا یا تنشے ہی خود شیطان سے کن آیا ہے یعنی پھیر لیتا اپنی کروٹ کو یعنی خود پھیر کر چلا جاتا ہے ویزا مسا اور جب پہنچتی ہے اسے کوئی برائی اور تکلیف دعا تو صاحب ہوتا ہے دعا چوڑی چوڑی کا بڑی چوڑی چوڑی دعائیں مانگتا ہے ریل فرمایا طویل نہیں فرمایا کیوں اس لیے کہ قانون ہے کہ عرض چھوٹا ہوتا ہے طول زیادہ ہوتا ہے وہ سن رہے ہو ہر چیز کا عرض کم ہوتا ہے طول اب یہ مسجد شریف کا یہ طول ہے یہ زیادہ ہے اور یہ عرض ہے یہ کیا ہے کم ہے یہ تختی جو تمہارے سامنے رکھی ہے اس کا طول زیادہ ہے عرض کم ہے ہر شے ایسے ہے تو جب وہ دعا عریض ہے تو طول تو اس کا اور زیادہ ہوگا جب وہ دعا چاہے ہے بڑی چوڑی ہے تو عرض جس کا بڑا ہے تو طول تو اس کا اور زیادہ بڑا ہوگا خلاصہ جیسے بڑی لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے ہاں بڑی لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے اب سوال ہے زبردست کہ اوپر تو گزرا ہے وہ مسرف ہے سن کہ وہ نا امید ہو جاتا ہے آگ توڑ بیٹھتا ہے جہاں آ رہا ہے فضو دعائیں اس کا کیا مطلب ہے یہ تو تعارف ہے دونوں باتوں کا سوال سمجھ آیا ہے پہلے کیا فرمایا سن اب کیا فرمایا فضو دعائن حریر یہ تو تعارف ہو گیا سمجھ رہے ہو تو اس کے تین جواب ہیں کتنی جواب ہیں پہلا جواب پہلا جواب یہ ہے کہ خشکی کے اندر جب وہ کوئی مصیبت آتی ہے اس کو اور اللہ کو پکارتا ہے اور کام نہیں بنتا تو وہ نا امید ہو جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے لیکن جب سمندر میں کشتی پر بیٹھتا ہے اور کشتی اپنے بھمر میں آتی ہے غرق ہونے لگتی ہے تو پھر دو دعائیں ارید وہاں پر چوڑی چوڑی دعائیں کرتا ہے کہتا ہے لین انجانا میں ہاض ہی لنک میں رہے یہ یوسن کنوت کہاں ہوتا ہے بر کے اندر اور زین عری دن کہاں ہوتا ہے باہر کے اندر سمندر کے اندر چونکہ وہ سمجھتا ہے کہ جہاں سوائے اللہ کے اور کوئی کام نہیں کرتا بات سمجھیے ہاں تناقض ختم ہو گیا جب محل بدل گیا تو تناقض اب وہ تم نے در جا وحدت چھت دان وحدت موضوع و محمول و مکان مکان بدل گیا تو تناقض بھی ختم ہو گیا سمجھ رہے ہو زو دعا ناری دن کا مکان اور ہے اور یوس اور کنوتن کا مکان اور ہے دوسرا جواب مولانا رحمہ اللہ کی طرف آپ فرماتے ہیں کہ یعس القنوت ہوتا ہے عالل اسنام میں کن سے ہوتا ہے اسنام سے اور دور دعائیں ناری ہوتا ہے من اللہ کا سمجھا نا امید ہو جاتا ہے اپنے معبودوں سے اور پھر اللہ کے سامنے چوڑی چوڑی دعائیں کرنے لگ جاتا ہے تو سمجھ رہے ہو آنکھیں آدھی بند اور آدھی کھلی ہوئی تھی میں نے کہا شاید نیند کر رہا ہے مجھے مغل کر لگ رہا ہے جواب ہو گئے جناب دوسرا جواب مولانا رائے مولا نے دیا ہے کہ یوس اور کنوت ہے من اسنام اور دود عضے ہے من اللہ تعالی اور تیسرا جواب تیسرا جواب یہ کہ یہ مختلف انسانوں کے بارے میں ہے یوس قانوتن اور لوگ ہیں اور دود عریضن تباہ مختلف ہے نا جی انسانوں کی کچھ لوگ وہ ہیں جو کام نہیں ہوتا تو یوس قانوت ہو جاتے ہیں اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو دودھ عریضن ہو جاتے ہیں کیونکہ جواب ہو گئے اب آ جاؤ كفرتم به <coughs> حضرت یہ آج چاروں شکموں کے متعلق ہے اس کے متعلق ہے پہلا شکوا کہ وہ قرآن سنتے نہیں دوسرا شکوا کہ دوسروں کو روکتے ہیں کہ نہ سنو تیسرا شکوا کہ نہ صرف یہ کہ منع کرتے ہیں بلکہ اعتراضات کرتے ہیں قرآن پر چوتھا شکوا لایا سمر انسانوں کو غیر اللہ کے پکارنے سے یہ نہیں سکتے سمجھ رہے ہو اب فرمایا کہ یہ قرآن مقدس آ چکا ہے اس نے تمہیں سمجھایا ہے لیکن سمجھانے کے باوجود بھی تم کفر کر رہے ہو اور غیر اللہ کی پکار کو تم ترک نہیں کر رہے قرآن کو نہیں سنتے اور نہ سننے دیتے ہو بلکہ الٹا اعتراض کرتے ہو اور غیر اللہ کی پکار کو بھی ترک نہیں کرتے تو پھر تم سے بڑا گمراہ اور کون ہو سکتا ہے سمجھ رہے ہو یہ چیز تمہارے لیے مضر ہے تمہارے لیے مفید ہرگز نہیں ہے کرو مانا کل آ رہا ہے تم لکھا ہے یہ چاروں شکلوں کے متعلق ہے حضرت فرما دو دو خبر ہاں اگر ہو بھی یہ قرآن پاپ کانے کا مرجع کیا ہے قرآن ہاں، یہ قرآن پاپ میں عند اللہ اللہ کی طرف سے تم کفر تم بھی اس کے بعد کفر کر چکے ہو تم ساتھ اس کے تم اس کا انکار کر چکے ہو جزا مقدر ہے اس کی افلا یا غرم جانے کا دل کا ہوگا ہاں ضرور ہوگا ہاں جی. دیکھو کو لکھا ہوا ہے وہ لکھا اردو کے اندر ہے حاشے پر لکھا ہے لیکن مہربانی کر کے سما کفر تم بہی کے نیچے یہ لفظ لکھ دو سما کفر تم بہی کے نیچے افالا یا غرکم رقم گالے کا افالا یا غرکم روکم گالے کا کرو مانا آیا پتنی نقصان دے گی تمہیں یہ بات کہ قرآن خدا کی طرف سے اور تم اس کا کفر اور انکار کر چکے ہو افلا ضرور گم ڈالے گا آگے من ازل و ممن ہو وفی بری کون بڑا گمراہ ہے اس انسان سے جو وہ حق سے حق سے لکھا ہوا ہے جو وہ حق سے بیچ زد بڑی کے ہے شقاق کا معنی عناد اور بعید کا معنی عظیم جو وہ بیچ نہ حق سے بیچ زد بڑی ہے اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے میری طرف دیکھو یہاں ہونا چاہیے تھا من اضلو من کم من ازلو تو چونکہ افلا یا ضرور کم زانے کا نکالا ہے نا جی کتاب ہے نا پیچھے آ رہا ہے تم انکان دلائے تم افلا یور کم تو ہونا چاہیے تھا من اضلو ضمیر ہونا چاہیے تھا کم کا لیکن اور مظہر موزیال موجع اور مظہر ہاں یہ اسم ظاہر رکھا گیا ممن ہوا فی شقاق بعید من کم مین کی بجائے ممن ہوا فی شقاق بعید لایا گیا ہے سمجھ رہے ہو نا صحیح تو اسم ظاہر کیوں لایا گیا ہے سمجھدار اسی لیے لایا گیا تو ان کا حال بیان ہو رہا ہے کہ تمہارا حال کیا ہے کہ تم شقاق بعید کے اندر ہو سمجھ رہے ہو من اگر لو کون بڑا گمراہ ہے اس انسان کو جو وہ حق کے بیچ ضد بہت بڑی کی ہے سنوری ہم آیا تین آفا کے وفی سین تخویف دنیاوی طریقہ ہے یہ دنیا کے عذاب کا ڈرا ہے ان قریب دکھائیں گے ہم انہیں آیات اپنی قدرت کی اور اپنے متصرف ہونے کی نشانیاں بیچ آفاق کے عرب کے کناروں مکے کے کناروں کے اطراف کے اندر اور خود ان کی جانوں کے اندر بھی سمجھ رہے ہو آفاق کے نیچے لکھا فتوحات اطراف عرب فتوحات عرب کے اطراف کی فتوحات اور خود ان کی اپنی جانوں کے اندر فتح بدر وغیرہ فتح بدر وغیرہ بدر کی جو فتح وغیرہ جو خود ان کے ان کو ان کے اندر ہے یا تبین بھائی ہتھی پہ واضح ہو جائے گا واسطے ان کے جیسا بھائی نہیں چل پائے ایک وقت رن چل پائے وقت تیرا رن یہ مانے گے نہیں لیکن خود بخود واضح ہو جائے گا واقعی ان کے ہو کہ بے شک وہ حکم نامہ الحق کو سچا ہے ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ حکم نامہ سچا ہے یہ حق والے ہیں جو غالب آ رہے ہیں فتوحات ہی فتوحات ہو رہی ہیں اولم یق سے ربے کا اللہ کل شہید دلیل اقلی توحید نمبر چار وہ سمجھ رہے ہو یہ چوتھی دلیل ہے اور یہ تیسری سے کی ہے کیونکہ تیسری دلیل کے اندر چار چیزوں کا ذکر تھا کتنی چیزیں ماتا جو من سمرا وما ولا نے وما وما تحمل من تازہ ولا ہے چار چیزوں کا ذکر تھا کہ ان کو اللہ جانتا ہے اب ہر چیز کا ذکر ہے انا ہو والا کل شہید یہ مقبر سے ترقی آ گئی اوالم سے بے رب کا حضرت یہاں یہ ذہن میں رکھو نیچے دیکھو دو تقریریں ہیں ایک تقریر تو یہ ہے کہ بے رب کا کا با زائدہ ہے با کیا ہے اور بے رب کا جو ہے یہ مبدل من ہو ہے اور ان شہن شہید یہ بدل الاجتماع ہے اب مانا کرو ذرا خیال کر کے آیا نہیں کافی رب تیرا آیا نہیں کافی رب تیرا یعنی یہ بات کہ بے شک وہ اوپر ہر شے کے گواہ ہے سمجھ رہے ہو آیا نہیں کافی ہے رب تیرا یعنی یہ بات کہ بے شک وہ اوپر ہر چیز کے گواہ ہے بات سمجھ گئی جی؟ اور بات دوسری تقریر دوسری تقریر یہ ہے کہ یک فی توحید ربے کا آوالم یک سے منفی اور توحید کا لفظ نکالیں گے اور انا ہوا لاپلے شہید یہ مفول ہے یکسم کا خیال کرو آیا نہیں کافی بیچ توحید تیرے رب کے تیرے رب کی توحید کو سمجھنے کے لیے چاہے یہ کافی نہیں ہے کہ بے شک وہ اوپر ہر چیز کے گواہ ہے اللہ کی توحید کو سمجھنے کے لیے یہ بات بھی کافی ہے کہ اللہ حاضر و ناظر ہے ہر چیز پر گواہ ہے دعویٰ ہے سمجھ رہے ہو نا اصل مرکزی دعویٰ کا یہی ہے آج اور مسئلے بھی آ رہے ہیں اور ہر حوامین ایک شبوں کا جواب ہے سورہ حامی مومن میں فض اللہ مخلصین علیہ الدین والا دعویٰ آیا الفلام سجدہ میں ایک شبو تھا اس دعوے پر اس کا جواب دیا گیا شبو یہ تھا کہ گھروں میں ڈھیلے پڑتے ہیں سمجھا بندہ بیمار ہو جاتا ہے بزرگوں کو پکارتا ہے تو تندرست ہو جاتا ہے ڈھیلے لگنا بند ہو جاتے ہیں معلوم ہوا بزرگوں کا پکارنا حق ہے اسی طرح بزرگ خواب میں آ جاتا ہے یا بیداری میں خود آ جاتا ہے کہتا میں فلانا بزرگوں آ گیا ہوں تیری امداد کے لیے یا کہتا کہ تو نے میری منت نہیں دی اس لیے میں نے تیرے پر یہ مار ڈالی ہے تیرے پر میری ناراضگی کی مار پڑی ہے تو معلوم ہوا کہ بزرگوں کو سب کچھ کا علم ہے اور ان کو پکارنا جائز ہے تو حامد سدھا جواب دیا میں نہ رہوں قرآن یہ سارا کام جنات اور شیاتی کر رہے ہیں بزرگ بے گناہ ہے ان کو ان باتوں کا کوئی علم نہیں ہے اب حای شورا کے اندر اور سوال کا جواب ہے اور سوال یہ ہے کہ اگر غیر اللہ کو پکارنا جائز نہیں ہے تو پھر ہمیں سابقہ کتب میں اس قسم کی باتیں کیوں ملتی ہیں جن سے غیر اللہ کی پکار کا جواب نکلتا ہے سمجھ رہے ہو جی۔ کتب الہیہ کے اندر ایسی باتیں ہمیں کیوں ملتی ہیں جن سے غیر اللہ کی پکار کا جواب ملتا ہے انشاءاللہ پڑھیں کہیں گے پورے باقارہ کے اندر یہودی کہتے تھے کہ یہ دیکھو پرانی پرانی کتابیں لے آتے نبی علیہ السلام کو کہتے یہ دیکھو اس کے اندر یہ جادو لکھا ہوا ہے جو سلیمان علیہ السلام کرتے تھے اور جادو کے اندر غیر اللہ کی پکار ہوا کرتی ہے اگر غیر اللہ کو پکارنا نہ ہے تو سلیمان علیہ السلام نے کیوں جادو کیا ہے سمجھ رہے ہو جی۔ وہ کہتے کہ علیہ سلاط و تسلیم نے ہمیں کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو پکارنا اور ان کی عبادت کرنا اگر غیر اللہ کی پکار نہ جائے تو عیسیٰ علیہ السلام نے کیوں کہا تھا وہ کہتے کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ اور کالمت اللہ کہتے ہو معلوم ہوا کہ یہ اللہ کے نائب ہیں اللہ کے روح ہیں اور ان کو پکار بھی چاہے ہے بات سمجھ لیے جی۔ حامد شورا میں فرمائیں گے کہ سمجھ لو دو باتیں فرمائیں گے پہلی بات کہ ہر پیغمبر کے پاس میں نے یہی وہی بھیجی کہ کار عالم کا مدبر متصرف اور عالم الغیب صرف میں ہوں اور تمام پیغمبروں کے پاس ہم یہی وہی بھیجتے رہے کہ متصرف مختار کل اور عالم الغیب صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں دوسری بات اس کے خلاف جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے یہ باغی مولویوں اور گمراہ کن پیشواؤں کا کرشمہ ہے سمجھ رہے ہو باغی مولویوں اور گمراہ پر پیشوا لوگ جو تھے انہوں نے یہ کام کیا کہ کتابوں کے اندر دی دیے یہ باتیں داخل کر دی ہیں اللہ نے یہ باتیں نہ دے لے سن رہے ہو اللہ تبارک پر کتنی باتیں آئیں گی دو دعوے آئیں گے پہلا دعویٰ کہ ہر پیغمبر کے پاس یہی وہی بھیجی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی متصرف اور مختار کل اور عالم الغیب ہے اس کے علاوہ کوئی عالم الغیب اور مختار کل نہیں ہے نمبر دو اس کے خلاف جو کچھ بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ باغی مولویوں کا اور گمراہ کن پیشواؤں کا لکھا ہوا ہے سمجھ رہے ہو ان کو جب ضد کر گئی اہل توحید کے ساتھ تو انہوں نے ضد کر کے یہ باتیں اندر داخل کر دی اور اندر لکھ دی ہے اللہ نے یہ باتیں نہ دے لیں وہ سمجھ رہے ہو اللہ اس سلسلے میں تین سوالوں کا جواب دیں گے کتنے سوالوں کا تین پہلا سوال اختلاف کس نے ڈالا دوسرا سوال اختلاف کیوں ڈالا تیسرا سوال اختلاف کب ڈالا کس نے ڈالا کیوں ڈالا اور اللہ جواب دیں گے پہلا سوال اختلاف کس نے ڈالا اللہ جواب دیں گے مولویوں نے ڈالا کس نے ڈالا ہاں اختلاف کس نے ڈالا مولویوں نے اور کیوں ڈالا فرمائیں گے بگ جم بہنا ہوں زد کی وجہ سے کیوں زد کی وجہ سے اور کب ڈالا فرمائیں گے جان بوجھ کر علم آنے کے بعد انہوں نے سمجھ لیا جان لیا کہ توحید برحق ہے شرک غلط ہے اس کے باوجود اختلاف کس نے ڈالا مولویوں نے کیوں ڈالا انہیں کی وجہ سے کب ڈالا علم آنے کے بعد ڈالا بات سمجھ لیجیے اللہ فرمائے کہ اب بعد والے لوگ سنو بات اب سوال ہوتا ہے کہ جب انہوں نے پہلو نے کتابوں کے اندر یہ باتیں داخل کر دی تو بعد والے تو مجبور ہیں بعد والے کیا ہے مجبور ہے تو دیکھیں گے کتابوں کو تو وہی بات مانیں گے اللہ نے فرمایا بعد والے مجبور نہیں ہیں بعد والے کیوں فرماتے ہیں دو باتیں ایک بات تو یہ ہے کہ جب اہل کتاب کے علماء اس قرآن کو مان گئے عبداللہ ابن سلام جیسے اجلہ علماء اس قرآن کو اور توحید کو مان گئے ہیں تو اب ان عوام الناس کا اختلاف کرنا جو ہے یہ کوئی معنی نہیں رکھتا نمبر دو یہ قرآن پاک جو اللہ نے نازل فرمایا یہ ہے ویر چاہے میزان حق کو باطل کے آنے کے بعد اب کسی کو شبہ نہیں ہو سکتا ہر ایک کو چاہیے کہ قرآن کے پیچھے لگے سمجھا وہ معذور نہیں ہے بات ہے اب ابتدا کے اندر یہ شبو کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کے پاس یہی وہی فرمائی ہے کہ مختار متصرف میں ہوں عالم الغیب میں ہوں اور کوئی نہیں ہے اور اس کے بعد ساری صورت کے اندر کچھ آیات پہلے دعوے کے متعلق ہوں گی اور کچھ آیات دوسرے دعوے کے متعلق پہلا دعویٰ کیا ہے کہ ہر پیغمبر کے بعد یہی وہی آئی دوسرا دعویٰ کیا ہے کہ اس کے خلاف جو بھی لکھا ہوا ہے وہ باغی مولویوں کا لکھا ہوا ہے سمجھ رہے ہو کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم مان فین قاف كذلك إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم اسی طرح وہی کرتا رہا ہے طرف تیرے اسی طرح کیا مانا اسی طرح جس طرح پہلے پیغمبروں کے پاس وہی کرتا رہا اسی طرح تیری طرف بھی کچھ سمجھ رہے ہو جس طرح سابقہ پیغمبروں کی طرف وہی فرماتا رہا اسی طرح آپ کی طرف بھی وہی کرتا رہا اسی طرح کزال مثلا میسلا کلباج مارک مسلا مثلا مدارک مثل اس وہی کے وہی کرتا رہا تیری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ تیری طرف وہی کرتا رہا ہے سوارے سابقہ میں کہاں وہی کرتا رہا وہی کرتا رہا پہلی طرف اور طرف ان لوگوں کے جو تجھ سے پہلے گزرے اللہ پاک وہ جو غالب ہے بڑی حکمتوں والا ہے سمجھا حق میں مطلق ہے وہ اس کی وہی کو روک کوئی نہیں سکتا حکمتوں والا ہے لہو ما و ما فی الارض اب حضرت لہو ما السماوات یہ خلاصہ ہے وہی ہے کیا ہے وہی کون سی بھیجتا رہا اللہ پاک جو وہی کا خلاصہ ہے اور لہو کے نیچے لکھا نا خلاصہ ہے وہی اور اوپر لکھو گا اولو کیا لکھا ہے اولو نہیں لکھا لکھا ہے نہیں لکھا لکھ لو اگر نہیں لکھا اولو لکھو ہمت کرو لہو ماسکم سماواد رہا ہے لکھو مولانا رحم اللہ فرماتے ہیں کہ لہو ما سماوات اس وہی کا بیان ہے اس وہی کا کل تم نے پڑھا نہیں اپنی یس کروں اگلا لفظ اگلا لفظ نہیں ہی سمجھا ہاں۔ چپ کر کے بیٹھے رہو گے تب بھی سبق اپنے وقت پہ ختم ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ بولو گے تب بھی اپنے وقت پہ چپ کرنے سے جلدی ختم نہیں ہوگا جیسے مولانا رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں قولو مقدر ہے اور جو وہی کا کیا ہے بیان ہے اللہ کیا وہی بھیجتا رہا اللہ یہی وہی بھیجتا رہا سارے پیغمبروں کو فرمایا پولو لہو ما سما بات اے پیغمبرو اے میرے رسولو تم لوگوں کو کہہ دو لہو ما فی بات ہے ہاں کہو تم اے اے پیغمبرو رسولو تم لوگوں کو سنا دو تم لوگوں کو کہہ دو لہو فی الارض صرف اسی اللہ کے لیے ہیں تمام وہ چیزیں جو آسمانوں کے اندر ہیں اور وہ تمام وہ چیزیں جو زمینوں کے اندر ہیں خلقن ملکن تصرفن ان سب کا خالق بھی اللہ ان کا مالک بھی اللہ ان کے اندر تصرف کرنے والا بھی اللہ ہے لکھا ہے حضرت جو اول جو اور یہ عالم جسمانیات بھی لکھا ہے عالم جسمانیات ہے یہ جہان جو ہے یہ جسمانیات کا عالم ہے صرف کی اللہ کے لیے تمام وہ چیزیں جو آسمانوں میں اور تمام وہ چیزیں جو زمینوں میں بحب علی العظیم نفی شفاعت قہریہ کر کا ہے نفی شفاعت قہریہ اور وہی اللہ تبارک و تعالی سب سے اوپر ہے سب سے کیا مانا سب سے اوپر ہے یعنی کوئی اس سے کرا نہیں سکتا یعنی کوئی اس سے نہیں سکتا یہ جو مشرق کہتے ہیں کہ ہمارے بدر خدا سے زوری زور کروا لیتے ہیں منوا لیتے ہیں اللہ پاک سے زوری زور منوانے والا کروانے والا کوئی نہیں آئے سمجھا جی العظیم بڑی عظمتوں والا بڑی عظمتوں والا ہے ہو تشریح ہے عظمت ہے تشریح ہے عظمت اور اوپر یہ لفظ لکھا ہوگا اس کی عظمت کا یہ حال ہے اس کی عظمت کا یہ حال ہے قریب ہے آسمان کے پھٹ پڑے من سو کے ہی اپنے اوپر سے اپنے اوپر سے آسمان قریب ہے پھٹ پڑے ہیں کیوں پھٹ پڑے باب علماء نے یہ کون فرمایا ہے کہ پھٹ پڑے بوجہ بوجھ کے بوجہ حدیث میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے اپ سما حق الہو انترتا آسمان کرہ رہا ہے چیخ رہا ہے سمجھا اور تم نے دیکھا یا نہیں دیکھا اونٹنی پر جب بوجھ لاتے ہیں نا گندم رکھتے ہیں یا کوئی اور بوجھ رکھتے ہیں نا اونٹنی پر تو وہ آوازیں نکالتی ہے سمجھا وہ بوجھ زیادہ ہوتا ہے تو آوازیں نکالتی ہے وہ تو اس طرح آسمان جب وہ بھی کرہ رہا ہے اور آوازیں نکال رہا ہے چیخ رہا ہے اور فرمایا اس کا حق ہے کہ وہ آواز نکالے کیوں فرمایا چار انگل برابر جگہ خالی نہیں تھی میں جس رات میں پر گیا چار انگل جگہ ایسی نہیں تھی آسمانوں کی جو خالی ہو جہاں کوئی فرشتہ نہ کھڑا ہو فرشتوں سے بھرے ہوئے ہیں آسمان کوئی فرشتہ کھڑے ہو کر خدا کو یاد کر رہا ہے کوئی رقو میں خدا کو یاد کر رہا ہے کوئی سیدھے میں خدا کو یاد کر رہا ہے سمجھا نا سی تو اتنا بوجھ ہے آسمان پر فرشتوں کا کہ حق ہے آسمان کا کہ وہ کیا ہے چیخے اور کرائے سمجھا نا بھی تو بعض لوگوں نے فرمایا کہ قریب ہیں آسمان سے پھٹ پڑے اپنے اوپر سے یعنی یہ بغجا بوجھ کے سمجھ رہے ہو لیکن دوسرا قول راجے ہے کہ یہاں پھٹنا بوجھ کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کی حیبت اور عظمت کی وجہ سے کس وجہ سے حیبت اور عظمت کی وجہ سے قریب ہیں آسمان کے پھٹ پڑے لکھا ہے اوپر نیچے بین ستور یا کہیں سارا ام من العظمت سارا ان من العظمت عظمت کی وجہ سے ڈر کر پھٹ پڑے گا حضرت ابن عباس زہاب کا دادا آپ سب یہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نمجمعین بھائی سمجھ رہے ہو قریب ہے آسمان کہ پھٹ پڑے من فوق ہن اپنے اوپر سے من فوق ہن کیوں فرمایا گیا حضرت اس لیے کہ عظمت اور جلال کے نشانات اوپر زیادہ ہے بنسبت نیچے سمجھ رہے ہو عظمت اور روب اور جلال کے نشانات اوپر زیادہ ہیں بنسبت نیچے اوپر سے پھٹ پڑے تھی بل ملا ایک تو آلام روحانیات طریقہ ہے پہلا جو تھا وہ جسمانیات کا ذکر تھا یہ جہان اب اوپر سے جہان کا ذکر ہے عالم رومانیات اور ملکہ سمجھا تھی جو سب خون چل کر شعبہ اول کس میں اول شعبہ اول پیچھے شہادت کے کتنی شعبے ہیں تعبین الہی اور شکت ارن پھر قسم سے تصویر تحمید ایمان یہاں دیکھو یہ تصویر ہے شعبہ شعبۂ کا قسم عمل ہے تاپیاں بیان کرتے ہیں بےحم بے ربے رب نمبر دو تعریف اپنے پرور دگار شعبہ دوم ہے سعادت کا دوسرا شعبہ کیا تھا کیا تھا شفقت الگ مخلوق پر شفقت کرتے ہیں اور معافیاں مانگتے واقع ان لوگوں کے جو بیچ زمین کے ہیں زمین میں جو لوگ ہیں ان کے لیے معافیاں مانگتی ہیں اگر خیال کرو معافی جو مانگتے ہیں زمین والے لوگوں کے لیے ہر انسان کے لیے نہیں پیچھے سورہ ہاتھ مومن میں تھا وجہ للذین آمنوا سمجھا ایمان والوں کے لیے جنہوں نے شرط سے توبہ کی ہے ان کے لیے معافی مانگتے ہیں اور وہ معافیاں مانگتے ہیں ان لوگوں کے سمجھا جنہوں نے جو بیچ زمین کے ہیں سمجھا کوئی ہاں خیال کیا مراد ہیں وہ مراد ہے اللہ اللہ خبردار بے شک اللہ پاک وہ یہ بہت بخشنے والا رحیم و نہایت مہربان ہے بلبین منظون ہی اولیا اب حضرت یہ زجر ہے ان لوگوں کو زجر ہے اور ساتھ تخلیف اور عذاب کے ڈراوا بھی ہے لیکن ساتھ کو بند بر عدم انزال عذاب نفی حزن بر عدم انزال عذاب وہ لوگ جو رات دن حضرت کو ایزائیں اور تکلیفیں دیتے لیکن ان کو کچھ بھی نہ ہوتا سمجھا نہ سی جی؟ تو اللہ پاک آپ نبی علیہ السلام مغموم ہوتے کہ ان پر عذاب کیوں نہیں آتا ان پر تو اللہ پاک نے آپ کے غم کو دور کیا میری طرف دیکھو یہاں چھوٹا سا سوال آج کر دوں سوال یہ ہے کہ آپ کو رحمت للعالمین ہیں ہے آپ کو اپنی امت پر بڑے شفیق اور رحیم ہیں آپ کیسے عذاب کی دعا مانگ رہے ہیں سمجھا عذاب آئے اور نہیں آتا تھا تو آپ مغموم ہوتے تھے حالانکہ یہ تو آپ کی شاء عرصہ کیا ہے خلا آیا ہے جواب جواب یہ کہ آپ بد دعا کرتے تھے عذاب مانگتے تھے لیکن اس کی دو وجہیں تھیں کتنی وجہ تھیں دو ایک وجہ تو تھی انتفارن للمسلمین کیا تھا انتفارن للمسلمین مسلمان آپ کو جو ایزائیں تکلیفیں دیتے آپ کو اپنا بدلہ نہ لیتے سمجھا لیکن مسلمانوں کو جو ایزائیں دیتے تکلیفیں دیتے تو آپ پریشان ہو جاتے آپ کہتے ان پر مصیبت آئے جس طرح مسلمانوں کو جو ایزا دے رہے ہیں ان پر بھی آئے اپنے لیے نہ بلکہ مسلمانوں کے لیے سمجھ رہے ہو اور دوسرا جواب یہ ہے کہ آپ بد دعا کرتے تھے تاکہ یہ لوگ ان پر عذاب آئے اور یہ کچھ ڈھیلے ہوں کیا ہوئے ہوئے تکبر ختم ہو گئے اور کچھ نرم ہو گئے اور ایمان قبول کرے کچھ سمجھ آیا ہے ہاں یہ دو چیزیں تھیں بلوی نتد مندو نہیں اولیا اور وہ لوگ جنہوں نے بنا رکھے ہیں اللہ کے سوا اولیا کئی کار ساز اولیا اللہ حفیظ علیہم اللہ ہی نگران ہے ان پر اللہ ہی نگران ہے ان پر کیا مطلب وہ آپ ہی مناسب وقت پر سزا دے گا وہ آپ ہی مناسب وقت پر سزا دے گا سمجھا وما انتالم بے وکیل اور نہیں ہو آپ اوپر ان کے مختار آپ ان پر مختار نہیں ہو کہ جب چاہیں عذاب نازل کرا دیں کہ جب چاہیں عذاب نازل کرا دیں یہ بات نہیں ہے جی اللہ ہی نگران ہے اوبر ان کے محافظ ہے ان پر اور نہیں ہو آپ اوبر ان کے بے وکیل نگران آپ ان کے مختار اور نگران نہیں ہو آپ کیوں جلدی کام کرتے ہو چونکہ آپ تو انذار اور اتمام حجت کے لیے بھیجے گئے ہیں لکھا ہوا حاشیے پر یہ اور عبارت ہے یہ اور عبارت ہے یہ لکھ لو یہ عبارت ہے کہ جب چاہیں دیں ہاں اب حاشی پر یہ بھی لکھ لو چلو لکھ لو لکھ لو چونکہ آپ تو انذار اور اتمام حجت کے لیے بھیجے گئے ہیں چونکہ آپ کو انذار اور اطمان حجت کے لیے بھیجے گا حضرت آپ ان پر مختار نہیں ہو آپ کا کام ہے ڈرانا اتمام حجت کرنا اللہ ان کا نگران ہے وہ آپ ہی مناسب وقت پر ان کو سزا دے گا وہ وہ کزال کا جو ہے نا حضرت جہاں لکھا ہوگا ترغیب القرآن نہیں لکھا ہوا لکھ لو لکھ لو ہمت کرو اور عنوان ہوگا کیا ہے نفی حدم ایمان نفی ہاں، ایمان جو نہیں لاتے تھے تو آپ مغموم ہوتے تھے نا اللہ پاک اس کی نفی کر رہے ہیں اور حضرت لکھا ہوگا بشارت و تخوی سے لکھا ہوا ہے کوئی کوئی مت کرو بشارت اور کے نیچے آگے جگہ پڑی ہے بشارت و تخویف اخرن جنہوں نے مان لیا ان کے لیے بشارت ہے جنہوں نے نہیں مانا ان کے لیے تخویف اخروی ہے بشارت و تخویف اخروی تو ہے اس کو مولانا کمال کے لیے بنا رہے ہیں اس کے لیے اور اس طرح ہاتھ میں پڑے مانا چاہوں گا اور اس طرح وہی کی ہم نے آپ کی طرف قرآن عربیٰ قرآن عربی زبان میں عربی پلکا لکھا لکھانے وہی چڑ ہے لکھانے کیا عربی زبان میں ہے تو دیرا اون ملکورا لن دیرا پلکھو گا فرید نبویا نبی ہے اور اور لکھو گا محض اس لیے محض اس لیے تاکہ ڈرائیں آپ امل قورا والوں کو میری طرف دیکھو سمجھ لو بات امل القرا حضرت کہتے ہیں مکہ مکرمہ کو تو کہتے ہیں مکہ مکرمہ کو امل القرا کہا جاتا ہے بھئی کیوں کہا جاتا ہے امر لیے کہ ساری بستیوں کی ماں یہی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے یہ کعبہ جو ہے نا کعبہ یہ زمین کی ناخ ہے زمین کی ناف ہے اس کعبے کے نیچے سے زمین کو پھیلایا گیا پوری دنیا کے اندر سمجھا سب سے پہلے کعبے والی جگہ بعد میں باقی دنیا آباد ہوئی ہے اس لیے سوچا کہتے ہیں ام پورا یہ سارے شہروں اور بستیوں کی ماں ہے جس طرح پہلے ماں ہوتی ہے اور اولاد بعد میں تو یہ جگہ پہلے اور باقی ساری جگہ جو ہے وہ بعد میں یہ بات سمجھ رہی ہے دوسری بات یہاں لفظ اہل مقدر ہے اہلا ام القرا چلا گئے اہلا ام القرا کیونکہ بستیوں کو تو نہیں ڈرانا بستیوں کے اندر جو رہتے ہیں ان کو ڈرانا ہے تاکہ ڈراؤ آپ اس لیے کہ ڈراؤ آپ اہلا ام القرا ام القرا والوں کو ام القرا والوں کو امر قرا میں جو رہتے ہیں جو لوگ ان کو آپ ڈراؤ امر قرا والوں کو نیچے لکھا ہوگا سب سے پہلے سب سے پہلے بمن سولہ اور ان کو بھی ڈراؤ جو ارد گرد اس امر قرا کے ہیں اس کے بعد ان کو جو اس کے ارد گرد ہیں وہ تم زیرا وہ تم زیرا پر کیا لکھا ہے اور ڈرائیں بھی ایک بڑی چیز سے جانی یعنی اور ڈرائیں بھی ایک بڑی چیز سے جانی اور ڈرائیں آپ کس سے یوم الجم دن جمع سے کس سے ڈرائیں دن جمع سے آپ ڈرائیں لا رہے فی ہے جو نہیں کوئی شک فی ہے اس کے آنے میں اس کے اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے فریق ان فل جنا فریق ان فل جنا پر دو لفظ ہیں ایک تو لکھا ہوگا فیصلہ یوم الجما ہے یوم کے دن کیا فیصلہ ہوگا اور دوسرا لفظ جس میں یہ فیصلہ ہوگا جس میں یہ نہیں لکھا ہوگا لکھ لو لکھ لو یہ بھی رقط لگانے کے لیے عبارت ہے فریق ان جنا کا جس میں یہ فیصلہ ہوگا میں یہ فیصلہ ہوگا ایک فریق تو جائے گا جنت کے اندر اللہ مجاللہ اور ایک فریق جائے گا آگ کے اندر آگ اللہ میں حضرت فریق الفل جنا بشارت ہے اور فریق الفطر جو ہے یہ تخویف ہے اخروی ہے وہ کزال کا او ہے نا پر عنوان تھا نا بشارت و تخویف فریق الفل جنہ بشارہ تھا فریق الفل شعیر کیا ہے یہ تخویف ہے سمجھ رہے ہو اور یہ ترغیب قرآن بھی ہے کہ یہ قرآن مقدس ہم نے آپ کی طرف نازل کیا عربی زبان کے اندر ہے ہے فصیح و بلیغ تو اسے سنو سمجھو دل سے لگاؤ بات نہیں ہے وقت اپنا لے تم دیرا یوگل جمع اس سب کا خلاصہ تمہارے پاس حاشیے ہاشیے پر لکھا ہوا ہے ہاشیہ دیکھو حاشیہ چل کا ہے جانی جی، جی۔ یعنی آپ کا کام صرف باقی عذاب ایمان وہ مشیت الہی پر موقوف ہے اس پر موقوف ہے بس بلو شاہ اللہ اور اگر چاہتے اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھا سی اگر چاہتے اللہ تعالیٰ تک کر دیتے ان کو واحد ایک ہی جماعت ایک ہی جماعت کر دیتے بلا بلاک بلاک خل سے پہلے اور بڑوسا اللہ کے نیچے عبارت ہے لیکن بہت حکم کی وجہ سے ایسا نہیں کیا لیکن بہت حکم کی وجہ سے ایسا نہیں کیا بہت حکمتوں کی وجہ سے ایسا نہیں فرمایا لیکن داخل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے ایمان دے کر کیا جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے اندر سمجھے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے بلو شاہ اللہ پر عبارت ہے وہ تم دیکھ لو بلو شاہ یعنی اگر جبرن ایمان چاہتا تو میں قادر تو تھا نہیں ہے اچھا دو کرو مانا لیکن داخل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے ایمان دے کر اپنی رحمت کے اندر بزمون بس والمون سے پہلے عبارت لکھی ہے اور جس کو چاہتا ہے شرک و کفر میں مبتلا رکھتا ہے اور جس کو چاہتا ہے شرک و کفر میں مبتلا رکھتا ہے بزما اور شرک و کفر کرنے والے ظالم نفی شفاعت گیا اور شرک و کفر کرنے والے ظلم کرنے والے نہیں ہوگا واسطے ان کے منہ ولی کوئی ولی اور نہ کوئی مددگار طرف دیکھو ولیجن اور نصیرن کا فرق عرض کر رہا ہوں ولی وہ ہے جو عذاب کو آنے نہ دے جو عذاب کو مصیبت کو سرے سے آنے ہی نہ دے اور نصیر وہ ہے جو آئے ہوئے عذاب کو امداد کر کے ٹال دے سمجھ رہے ہو ولی وہ ہے جو عذاب اور مصیبت کو آنے نہ دے نصیر وہ ہے جو آئے ہوئے عذاب اور آئی ہوئی مصیبت کو کیا کرے ٹال دے سمجھ رہے ہو جیسے یہ فرق ہے ولی نصیر کا نہیں ہوگا ان کے کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار امت خدو من دون ہی اولیا یاد آئے زجر کیا لکھا ہے او ابھی جو گزری ہے ولبی الادوری اولیا اسی نجر کا یاد آئے امیتا خدو اچھا کیا بنا لیے انہوں نے اللہ کے سوا کئی کار ساد اور کئی اولی فلاح ہو ہو ولی ہو فلاح ہو ہو ولی ہو سو اگر کار ساز بنانا ہے کیا لکھا ہے اگر بنانا ہے تو بس اللہ پاک وہی ہی ہے کارساز اللہ ہی ہے متولی اللہ ہی ہے کام بنانے والا اللہ ہی ہے کار ساز سمجھ رہے ہو یہ ٹوپی اینک والے نیند فرما رہے ہیں یہ اینک بما ٹوپی نیند ہے جی یہ جاگ رہے ہو اچھا یوں کر کے نیچے کر رہے تو منہ من کا نیند ہے کرو مانا اللہ ہو ولی ہو اللہ ہی ہے موتا علت ہے چلکھا ہے علت کیوں اللہ ہی ولی ہے اس لیے کہ اور وہی اللہ ہی زندہ کرے گا مردوں اللہ ہی زندہ کرے گا مردوں کو کیا مت دن واہ یہ ترقی ہے پر سے احیا کی کیا تخصیص ہے احیا کی کیا تخصیص ہے وہ تو اوپر ہر چیز کے قدرت رکھنے والا ہے اللہ کو تو ہر کام کرنے کی طاقت ہے حضرت اس آیت کے اندر یہ بتایا گیا کہ اگر تمہیں کسی کو ولی بنانا ہے کارساز بنانا ہے تو کس کو بناؤ کیوں کیا ہے دلیل کیا ہے دلیل یہ ہے کہ موت و حیات کا مالک ہوئی ہے اور ہلاک الشہر قدیر ہوئی ہے اور کوئی نہیں اور ولی بننے کے لائق وہ ہے جو ہلاک الشہر قدیر ہو اور یہ محتا سمجھ رہے ہو گویا جہاں شرک کو باطل کر کے توحید کو ثابت کیا جا رہا ہے شرک کا عبار اور توحید کا اخبار سمجھا علت پیش کی جا رہی ہے کہ ولی بنانا ہے تو صرف کس کو بناؤ علت کیا ہے دلیل کیا ہے دلیل یہ یہ ہے کہ وہ موتا مردوں کو زندہ کرنے والا صرف اللہ ہے اللہ الشہ قدیر صرف اللہ ہے اور ولی وہ ہو سکتا ہے جو یہ موتا ہو اور اللہ الشین قدیر ہو اب زبردست سوال ہے سوال یہ کہ ابھی اوپر پڑھائے دیکھو آیت نمبر پانچ کے بعد آیت نمبر پانچ کے بعد ولدین نتا میں